مولانا زکا اللہ صاحب سے جو روڈ سلطان سے تشریف لائے ہیں حضرت مولانا زکا اللہ صاحب نحمد ہوا نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناک الا رحمت للعالمین سرکار مدینہ کا جس دم بیمار کے لب پہ نام آیا سرکار مدینہ کا جس دم بیمار کے لب پہ نام آیا دکھ درد سبھی کافور ہوئے تسکین ملی آرام آئے اسلام گرے بتخانے میں اور کیسر و کسرا کاپ اٹھا ایک شور ہوا دنیا میں بپا اسلام آیا اسلام آیا ہر چند زمانہ دشمن تھا ہر چند مخالف تھی دنیا پہنچا کے ہی چھوڑا بندوں تک اللہ کا جو پیغام آیا میرے دوستو صرف نام لکھانے کے لیے اس بابر کر محفل میں حاضر ہوا ہوں اللہ کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ پیغمبر عطا فرمایا جو سراپا نور نظر آتا ہے کون آقا مرزائیوں کے پیغمبر کو چھوڑ کے کس کے پیچھے لگے آقا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے آقا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے مجھے سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے